حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر سات آنتوں میں کھاتا ہے اور مومن ایک آنت میں کھاتا ہے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر تین ہزار دو سو ستاون